پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ تو ان کی پنڈلو ہے اور گردنوہے پر ہاتھ پیرنی لگا